اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا آسى کے معنی حفظ ناہ ہیں صحیح بخاری حدیث ثمر سات ہزار تین سو بانوے